وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحافون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما صدق الله العظيم ابتدائی آیات میں اللہ رب العزت نے پانچ قسمیں اٹھا کر یہ بات سمجھائی کہ دنیا میں تکبر کرنے والوں کو آخرت میں ضرور سزا ملے گی اور مثال کے طور پر آج سمود اور فرعون کا ذکر فرمایا کہ کئی فقال ربک بعاد یہ تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے شہر میں سرکشی اختیار کی فساد برپا کیا فصد علیہم ربک سوت عذاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا کیونکہ تیرا پروردگار نگرانی کر رہا ہے گھاٹ میں ہے وہ دیکھ رہا ہے دنیا کے کے اندر کل چار قسم لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر کل چار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن میں سے تین قسم کے لوگ ناکام ہوتے ہیں اور جو چوتھی قسم ہے چوتھا گروہ ہے وہ کامیاب ہوتا ہے قرآن پاک کے اس مقام میں صرف دو قسم کے لوگوں کا ذکر ہے جن کی مثال آج سمود یا فرعون سے دی گئی ہے یہ وہ لوگ تھے جو یا تو خود بادشاہ تھے یا بادشاہ پرست تھے بادشاہ پرست وہ لوگ ہوتے ہیں جو بادشاہ کی ہاں میں ہاں ملانا اپنا فرض سمجھتے ہیں خواہ بادشاہ کی رائے صحیح ہو یا غلط اور یہ دونوں طبقے ہلاک ہوتے ہیں تیسرا طبقہ سرمایہ پرست جس کو سرمایہ دار کہتے ہیں یہ جو آیات میں نے آج تلاوت کی ان کے اندر سرمایہ دار سرمایہ پرست کا حال بیان ہو رہا ہے اور پھر اس صورت کے آخر میں چوتھے گروہ کا حال آئے گا جو کامیاب ہوگا جس کو کامیابی حاصل ہوگی جس کے پاس ایمان کی دولت ہے تو وہ لوگ کامیاب ہیں تو سرمایہ دار لوگ جو ہیں اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کرم رَبِّي کر باقی انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اکرم اس کو عزت دیتا ہے بنا مہو اور اس کو نعمت بخشتا ہے فیقول پس وہ انسان کہتا ہے ربی اکرمن میرے رب نے میری عزت کی وہ اما اضابت طلح اور باقی وہ انسان کے جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے فقدر علیہ رسقہ اور اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے فیقول ربی تو کہتا ہے ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا یہ تیسرا طبقہ ہے کہ جسے جب نعمت ملتی ہے تو خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں میری بڑی عزت افزائی ہوئی میں تو اسی چیز کا حقدار تھا وہ سمجھتا ہے کہ اسے جو نعمت حاصل ہوئی ہے وہ اسے اپنے ذاتی کمال اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے قارون کے واقعے میں موجود ہے کہ جب اسے یاد دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں زکوٰۃ ادا کرو تو کہنے لگا اللہ نے مجھے مال و دولت کہاں دیا ہے علم قال انما اتيته على علم عندي بلکہ یہ تو مجھے میرے علم اور ہنر نے مجھے دیا ہے مجھ پر کسی کا احسان نہیں ہے میں نے اپنی محنت سے مال اکٹھا کیا ہے میں اس میں سے زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں آج بھی اکثر لوگوں کی یہی ذہنیت ہے دولت آتی ہے تو سمجھتے ہم نے سائنس ٹیکنالوجی صنعت یا تجارت کے ذریعے کمائی ہے اللہ کا فضل یا اس کی مہربانی نہیں سمجھتے قرآن پاک نے مشرقین کا حال بھی اسی طرح بیان کیا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں نحن نحن اکثر اموالا بمعذبین ہمارے پاس مال اور اولاد کی پراوانی ہے ہمیں سزا نہیں مل سکتی تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں دولت اس لیے ملی ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں عقل یہ نہیں سمجھتے کہ دولت کا میسر آنا یا اس کا نہ ملنا آزمائش کے طور پر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت مال عطا کر کے آزماتا ہے کہ یہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا شکریہ ادا نہیں کرتا میرا حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا بس اوقات اللہ رب العزت انسان کو مان سے محروم کر کے آزماتے ہیں کہ اس حال میں انسان کون سا رویہ اختیار فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کے پاس مال کی قلت ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتا ہے تو پھر وہ خدا تعالیٰ کا شکوہ کرتا ہے کہ اس نے مجھے ذلیل کر دیا ربی یہ انسان نہیں سمجھ پاتا کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے وہ اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ ایسی حالت میں میں کہاں تک صبر اور شکر کا دامن تھام سکتا ہوں یا دامن نہیں تھام سکتا یہ انسان کیا کرتا ہے اللہ پر الزام تراشی کرنے لگتا ہے کہ اس نے اس انسان کو ذلیل کیا نعوذ باللہ لوگوں کے پاس دولت آ جاتی ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے میں اللہ کا بڑا محبوب ہوں کہ اس اللہ نے مجھے اتنی مال و دولت دی ہے وہ اللہ مجھ سے راضی ہے مشرقین مکہ بھی کہتے تھے کہ خدا ہم پر راضی ہے حالانکہ مال و دولت کا ملنا یہ خدا کے محبوب ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے فلو بسط اللہ الرزق لعباده لبغو فی الارض اگر اللہ تعالی تمام لوگوں کے لئے رزق کے یکسا دروازے کشدہ کر دیتا تو یہ لوگ سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ولیکن ينزل بقدر ما یشاء مگر رزق تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص اندازے کے مطابق نازل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مصلحت کو بہتر جانتے ہیں انسان نہیں سمجھ سکتا بعض اوقات خدا تعالیٰ نیک لوگوں کو تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے وجہ نیک لوگوں کے درجات کو بلند کرنا ہے اور بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے نافرمان بندوں کو مال عطا کر کے ان کی آزمائش کرنا ہوتا ہے تو محض مال کا ملنا یہ محبوب ہونے کی نشانی نہیں ہے بلکہ کامیابی کا مدار کیا ہے نیکی اعمال صالحہ عربی کا ایک محاورہ ہے عربی کا محاورہ عزت الدنیا بالمال و عزت الاخرت بالآمالی دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی جو عزت ہے وہ نیک اعمال کے ذریعے ملتی ہے تو مال کا ملنا یہ کامیابی کی دلیل نہیں مال تو فرعون کو بھی اللہ نے بہت دیا فرعون اللہ کا محبوب نہیں تھا حضرت علیہ السلام کے پاس مال مالی لحاظ سے کوئی وقات نہیں تھی مگر اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ فراقی اور تنگی اللہ کی حکمت کے بنا پر آتی ہے تاکہ وہ انسان کو آزمائے کہ یہ انسان شکر ادا کرتا ہے یا نہیں یہ انسان مال کے حقوق ادا کرتا ہے یا نہیں محاورہ دوبارہ عزت عزت الدنیا و الآخرت دنیا کی عزت عام طور پر مال کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور آخرت کی عزت اعمال کے ذریعے عزت عزت الدنیا و الآخرت کلا کلا بل تکرمون الیتیم ہرگز ایسا نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو بل تکرمون الیتیم بلکہ تنگی جو اللہ رب العزت نے تم پر رزق تنگ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ تم یتیم کے عزت نہیں کرتے لا تکرمون الیتیم تم عزت نہیں کرتے یتیم کے اللہ تعالیٰ تم پر ناراض ہو کر تمہیں ذلیل کرتا ہے اپنے بیٹے اور بیٹی کی عزت تو کرتے ہو لیکن یتیم اس کی عزت نہیں کرتے بونا پام مسکین یہ دوسری وجہ ہے دوسری وجہ مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کسی کی توجہ نہیں دلاتے کہا کا معنی میں ترغیب دینا توجہ دلانا اللہ تعام مسکین مسکین کے لیے کھانا مہیا کرنے کی طرف کہ کسی کو اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاتے ترغیب نہیں دیتے کہ وہ مسکین مساکین کے معاش کا بندوبست کرے تو یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق تنگ کر دیتا ہے اور انسان کہتا ہے کہ اللہ نے اسے ذلیل کر دیا حالانکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یتیم اور مسکین کی پرورش کی جائے تو یہ سرمایہ دار لوگوں کا حال ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کا حق ادا نہیں کرتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ سلاۃ والسلام کا ارشاد ہے خیر بیت فی المسلمین فیہ یتیم یحسن الیہ مسلمانوں کا بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہو اس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہو اور آگے فرمایا کہ وشر ربیت فل مسلمین یوسا الیہ بدترین گھرانہ وہ ہے جس میں یتیم موجود ہو اور اس سے بدسلوکی کی جا رہی ہو یتیموں کا حق ادا کرنا اس کی ترغیب احادیث میں آئی ہے اگر جو شخص یتیموں کو حق ادا نہیں کرتا تو اس پر بڑی سخت وعید ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ یتیم کا نا حق مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں حالانکہ اللہ کا فرمان ہے کہ معاشرے کے کمزور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے جو معاشرہ اپنے کمزور طبقوں کا خیال نہیں رکھتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے عائش و آرام میں تو مست ہے مگر یتیم اور مسکین کی طرف سے یہ آنکھیں پھیر لیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انا وکافل وکافل الیتیمی کہاتینی یعنی میں اور یتیم کا پرورش کرنے والا قیامت کے روز ساتھ ساتھ ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا کتنا خیال رکھا ہے لیکن یہ سرمایہ دار یہ اس سے بالکل غافل ہے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ سختی پیدا ہو گئی ہے میں اپنے آپ میں سن پاتا ہوں آپ نے فرمایا یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو خدا تمہارے دل کی سختی کو دور کر دے گا ذلت کا تیسرا سبب آگے اللہ فرماتے یعنی تم وراثت کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو مطلب یہ ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھتے اپنا حصہ بھی کھا جاتے ہو اور دوسروں کا حصہ بھی بہنوں کے حصے کی وراثت بھی خود ہی ہضم کر جاتے ہیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ یہ حرام کھا رہا ہے اور چوتھا سبب ذلت کا تم مال سے جی بھر کر محبت کرتے ہو یعنی مال کی محبت میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہو کہ جائز اور ناجائز کا فرق ختم ہو جاتا ہے مال سے محبت یہ انسان کی فطرت ہے لیکن یہ محبت کس حد تک ہو جائز حد تک سے سے اس زیادہ نہیں اللہ فرماتے ہیں بے شک مال کی محبت میں انسان پکا ہے مضبوط ہے مگر یہ محبت اتنی غالب نہیں آ جانی چاہیے جس سے حرام حلال میں تمیز نہ ہو جائز ناجائز میں تمیز نہ ہو مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال خدا کی نعمت ہے مال خدا کی نعمت ہے اگر یہ جائز طریقے سے حاصل ہو تو اچھا ساتھی ہے وہ مومن جو مال میں سے اللہ کا حق ادا کرتا ہے اس کے حق میں مال بہتر ہے اور جو شخص حق ادا نہیں کرتا مال کی محبت میں یہ منہمک ہے نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے نہ بندوں کا حق ادا کرتا ہے نہ فرائض کا فکر ہے نہ نوافر کا تو ایسے شخص کے لیے یہی مال جان کا وبال بن جائے گا اور یہ ذلت کی ایک وجہ ہے انسان سمجھتا نہیں ہے تو یہ جو تین گروہ ہے بادشاہ یا بادشاہ پرست اور زر پرست یعنی یہ سرمایہ دار یہ ناکام ہیں اس دنیا میں بھی دنیا میں بھی ذلیل ہے اور آخرت میں بھی ان کا حساب کتاب ہوگا اگلی آیات میں ایمان والوں کا ذکر آ رہا ہے اگلی آیات انشاءاللہ اللہ اگلے سبق میں کریں گے ٹھیک ہے جی ابھی تک کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ